ہم اتنے بزدل ہو گئے مسلمانوں کہ ہم میں سے کئی لوگ تو جہاد کے باقاعدہ منکر بن چکے ہیں کیا تمہیں جہاد سمجھ نہیں آتا کیا رب نے قرآن میں جہاد کی آیتیں نہیں اتاری کیا قرآن میں ساڑھے چار سو دفعہ جہاد کی آیتیں نہیں آئی چند دن پہلے چند کچھ دانشوروں کا مذاکرہ تھا بڑے بڑے جج بیٹھے تھے جسٹس بیٹھے تھے پولیس کے ریٹائر حکام بیٹھے تھے فوج کے ریٹائر حکام بیٹھے تھے کہتے ہیں یہ پاکستان میں نئے لوگ آ گئے ہیں کرتے ہیں ساری دنیا کے امن کو خراب کرتے ہیں میں نے کہا بھائیوں اور دانشوروں ہم نئے لوگ نہیں ہیں ہم تو وہی پرانے لوگ ہیں جو بدر میں نظر آتے تھے جو عہد میں نظر آتے تھے کیا قرآن کی ساڑھے چار سو آیتیں جہاد بیان نہیں کرتی کیا سورہ انفال میں جہاد نہیں ہے کیا سورہ برات میں جہاد نہیں ہے آؤ دنیا والوں قرآن کھول کے دیکھو جہاد کی فرضیت بیان کرتا ہے جہاد کے فضائل بیان کرتا ہے جہاد کے آداب بیان کرتا ہے مجاہد کے چلنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے اٹھنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے تھکنے کو بیان کرتا ہے قرآن مجاہد کے لڑنے کو بیان کرتا ہے قرآن مجاہد کے تیر پھینکنے فائرنگ کرنے کو بیان کرتا ہے قرآن مجید مجاہد کے زخمی ہونے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کرتا ہے قرآن مجید مجاہد کے گھوڑے کو بیان کرتا ہے اس گھوڑے کے چلنے بھاگنے کو بیان کرتا ہے اس کے ٹاپوں کو بیان کرتا ہے قرآن مجید مجاہد کی نماز بیان کرتا ہے قرآن مجید مجاہد کے تیمم کو بیان کرتا ہے مجاہد کے ذکر کو بیان کرتا ہے مجاہد کی دعاؤں کو بیان کرتا ہے مجاہد کے صفوں کو بیان کرتا ہے مجاہد کی یلغار کو بیان کرتا ہے مجاہد کے لڑنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے شہید ہونے کو بیان کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے مجاہد تو اللہ کا پیارا بندہ ہے